پھر کے گلے گلے پھر کے گلے گلے پھر سب کی کھائے کیوں دل کو جو اول دے خدا دل کو جو اول دے خدا تیری گلی سے جائے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 سوتے ہیں ان کے سائے میں سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے غریب کو روئے جو اب نصیب کو روئے جو اب نصیب کو چین کہو گوائے کیوں روئے جو اب نصیب کو روئے جو اب نصیب کرے گان گس سے مسد پا سے روز کرے خدا جس کو درد کا مزہ جس تو درد کا مزہ دوا اٹھائے کیوں کیوں جس کو در ڈر کام جان جس کو در ڈر کام جان ناز دبا کیوں سنگ در حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے جانا ہے سر کو جا چکے جانا ہے سر کو جا چکے دل کو قرار آئے کیوں جانا ہے سر کو جا چکے دل کو قرار آئے کیوں خوش رہے گل پہ مجھے جس سے پھول چاہیے اعلی حضرت پرماتما سے پھول مبارک اعلی حضرت آپ کو کیا چاہتا کہتے ہم مدینے کی کانٹا چاہتا پھر خود ہی کہتی خیال پیش کر رہے ہیں تعریف تو دنیا میں پھول کی ہو رہی ذکر تو ہر جگہ پھول کا ہو رہا کہیں تعریف کانٹے کا ذکر آپ نے سنا نہیں کہتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ پھول کا ذکر سننے کے بعد آپ کو غصہ آئے آپ خار کھائیں کہ یہ ہم نے کانٹا لے کر کیا کیا ہمیں تو پوچھتا نہیں ذکر جہاں دیکھو پھول کا ہو رہا ہے تعریف پھول کی ہو رہی ہے پھر کہتے ہیں ہم کیا خار کھائیں ارے ہمیں ہماری بلا بھی خار نہ کھائے مدینے کا کانٹا تو مل جائے خوش رہے گل پہ خار حرم مجھے نصیب خوش رہے گل پہ انتلیب خار حرم مجھے نصیب میری بلا بھی ذکر پر پھول کے خار کھائے

کچھ ایسی باتیں لوگ کر جاتے تھے اس کا بھی جواب والا اپنے کلام میں دے دیتے تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا عزت کے لیے کسی کو بلانا ہو تو کہا جاتا ہے کہ آپ تشریف تو لائیے ہمارے غریب خانے میں تشریف تو لائیے ہم آپ کے لیے اپنی آنکھوں کا پرش بچھا دیں گے یہ محاورہ کہا جاتا کہا جاتا اعلیٰ حضرت نے جب یہ دیکھا کسی کلام میں یا سنا تو اس کا جواب لکھ رہے ہیں اپنے کلام کسی بار سرکار کو دعوت دے رہے ہو کہہ رہے ہیں اپنی آنکھوں کا فرش کھچا جانے پہلے اپنی آنکھوں کو دیکھو اور پھر سرکار کے قدموں کی شان سے دیکھو پھر سرکار کی راہ کے لیے رب نے کس چیز کی کمی چھوڑی کہ تم اپنی آنکھوں کا سفید فرش ارے یعنی جس آنکھوں کا سفید فرش تم بہت اونچا سمجھتے ہو سرکار کے قدموں کے سامنے کچھ حیثیت نہیں رکھتا راگ نبی میں کیا کمی فرش مل گجا کہتے ہیں میلے کو کہتے ہیں سرکار کے تلووں کے سامنے یہ تمہاری آنکھوں کا سفید فرش میلہ مل گجا راہ نبی میں کیا کمی فرش پیاز دیدی چادر سل ہے زیر قدم بچھائے کیوں چادر ضل ہے ملک جی چادر ضلع ہے ملک جی زیر قدم قدم بچھائے کیوں دیکھ دے ہسر فقیر بھی چھائی ہے اب تو چھانی حشر حشر آنا جائے جائے چھائی دنیا میں چھائی سرکار کی رحمت کے چادر کے تلے دنیا میں ہمیں رحمت کے مزے مل رہے ہیں حالانکہ ہمارے عمل ایسے نہیں تو اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں ہم جیسے فقیر کی ہے کیا دیکھ کر کے عمل نہیں ہے مگر سبحان اللہ سرکار کی رحمت ملی ہوئی ہے اس کے تلے ہم سکون سے بیٹھے ہیں جب عالم دنیا میں ہمارا یہ معاملہ ہے کہ کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکا تو پھر حشر بھی آ کے دیکھ لے حشر میں ہمارا کون کیا بگاڑ لے گا حشر بھی آ کے دیکھ لے دیکھ کے حضرت پھیل پڑے بھی چھائی ہے اب تو چاندنی حشر اب یہ معاملہ ہو گیا حشر کا نقشہ حشر آ گیا اب وہاں تو حساب کتاب سب کا ہو پکڑ لیے گئے پکڑ لو دنیا میں بڑے بڑے دعوے کرتا تھا کہ حشر بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اب حساب کتاب ہوگا تو پتہ لگے گا تو بالا حضرت بارگاہ الہی میں کیا کرتے ہیں کہ جب ایسا موقع آئے گا تو ہم بارگاہ الہی میں عرض کریں گے اب تو نہ روک گلی اب تو نہ روک گلی عادت سج بگڑ گئی میرے کریم پہلے ہی لکمائے تر کھلائے کیوں میرے کریم پہلے ہی کریم پہلے گی لکم تر کھلائے کیوں ہے تو رضا ستم جرم پہ گر لجائے ہم بجائے سوز غم ساز طرب بجائے کیوں کوئی بجائے سوز غم کوئی بجا سوز غم ساز طرب بجائے کیوں